سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی ایک حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر نو سو اٹھارہ مسند احمد